يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي أهل كتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی شان میں حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو مسیح عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول تھے اور اس کی طرف سے ایک روح بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور تین معبودوں کے قائل نہ بنو اس سے باز آ جاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے بے شک اللہ اکیلا معبود ہے وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے اور اللہ بحیثیت کار ساز کافی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی گئی انہوں نے دین میں رہبانیت اور عورتوں سے کنارہ کشی کو ایجاد کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا بلکہ اپنے علماء اور راہبوں تک کو اپنا معبود بنا لیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا اتخذوا اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو معبود بنا لیا بخاری نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے سلسلے میں کیا میں اللہ کا بندہ ہوں اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تنبیہ کی ہے کہ جس بیماری میں نصارہ مبتلا ہوئے اس میں وہ مبتلا نہ ہوں نصارا نے عیسیٰ بن مریم کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوحیت تک پہنچا دیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا حالانکہ اللہ نے انہیں مریم کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت آدم کی طرح پیدا کر کے اپنی قدرت کاملہ کی ایک نشانی بنائی تھی وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی لیکن ان کے ماننے والوں نے انہیں اپنا معبود بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حد سے تجاوز کر جائیں اور انہیں مقام رسالت سے اٹھا کر مقام الوحیت تک پہنچا دیں افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے ڈرتے تھے وہی ہوا بہت سے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دے دیا اور آپ کو حاجت روا مشکل کشا اور وہ سب کچھ سمجھنے لگے جو اللہ کی قدرت اور اس کی صفات میں داخل ہیں اور نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہیں ہوتا پکار اٹھے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے انہیں خالص توحید کی راہ پر ڈال دے اور قرآن و سنت کا سچا متبع بنا دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر افطرا پردازی نہ کرو اسے ایسی صفات کے ساتھ متصف نہ کرو جن کے ساتھ اس کا متصف ہونا محال ہے جیسے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ اپنی مخلوقات میں حلول کیے ہوئے ہے نیز اللہ اور بندے میں فی الواقع کوئی فرق نہیں اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ متحد ہے یا یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کی بیوی یا اس کا بیٹا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ کوئی رب نہیں اسی لیے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول تھے اللہ نے انہیں بغیر باپ اور بغیر نطفے کے صرف کلمہ کن سے پیدا کیا جسے اس نے مریم بنت عمران تک جبرائیل علیہ السلام کے پھونک کے ذریعے پہنچا دیا اور عیسیٰ ایک روح تھے جسے اللہ نے دیگر تمام مخلوق روحوں کی طرح پیدا کیا تھا اور روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم کے لیے کی ہے بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ روح سے مراد مریم کی گربان میں جبرائیل علیہ السلام کی وہ پھونک ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے مریم کو حمل قرار پا گیا اور اس پھونک کو روح اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک ہوا تھی جو روح سے خارج ہوئی اور اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف اس وجہ سے کی کہ وہ اللہ کے حکم سے پائی گئی تھی اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ کی پیدائش کی حقیقت معلوم ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول تھے تو پھر ایمان رکھو کہ اللہ اکیلا ہے اس کی بیوی یا بیٹا نہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اس لیے یہ نہ کہو کہ اللہ اللہ مسیح اور مریم تینوں کے مجموعے کا نام ہے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نصارہ کے کفر کی کوئی حد نہیں اور نہ ان کی گمراہیوں کی کوئی انتہا ہے ان میں سے کچھ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عیسائیوں کے بہت سے گروہ ہیں جن کی مختلف رائیں اور متناقض اقوال ہیں ان کے انہی فکری تناقض و تباین کی وجہ سے بعض متکلمین نے کہا ہے کہ اگر دس نصرانی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے گیارہ مختلف اقوال پیدا ہوں گے علماء اسلام نے عیسائیوں کے اس عقیدہ تسلیس کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ عقل و منطق کے خلاف ہے اس وقت امریکہ اور برطانیہ وغیرہ میں ایسے بہت سے عیسائی پائے جاتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود حقیقی نہیں مانتے بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ عقید تسلیس سے باز آ جاؤ اسی میں تمہارے لیے ہر بھلائی ہے اس لیے کہ معبود صرف ایک اللہ ہے وہ اس عقیدے سے برتر و بالا اور پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا مملوک و مخلوق اس کا ایک جز بن جائے تمام مخلوقات کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں اور وہ ان سب سے بے نیاز ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جو عاجز کمزور اور محتاج ہوتا ہے تاکہ وہ اس کا قائم مقام بن سکے